کے سبق میں آپ سورت البینہ جو آدھی رہ گئی تھی اس کی تکمیل کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ زین کی فارو نون مشدد ہے غنے کی آواز نکالیں گے کا میں را کے اوپر پیش ہے اس کو پر پڑیں گے ان الذین کفروا ان الذین کفروا من اہل الكتاب من اہل الكتاب یہاں نون پر اظہار حلقی ہوگا آگے حمزہ بشکل علیف ہے من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين والمشركين والمشركين والمشركين في نار جهنم في نار جهنم یہاں را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑیں گے نون مشدد ہے یہاں غننے کی آواز نکلے گی فی ناری جہنم جہنم فی ناری خالدین فیہا خالدین فیہا خا مفخم کر کے پڑھتے ہیں پر کر کے فیہا یہاں وقف مطلق ہے آپ وقف کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ملانا چاہیں تو پھر ہا کے اوپر مد آ جائے گا مد منفصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حمزہ بشکل علیف ہے اس علیف کے بعد هم شر البریہ کا مد متصل ہے پانچ حرکات کھینچیں گے ہم میم ساکن ہے یہاں اظہار ہوگا شغول را راپر ہوگا اوپر ہے بریہ میں را باریک ہوگا آگے آیت ہے تا ساکن ہو جائے گی پلا ہم شغول شل بری الذين آمنوا إن الذين آمنوا نون مشدد ہے غن نہ کریں گے ان الذين آمنوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا یہاں لا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں وقت نہیں کرنا بلکہ ملا کر پڑھنا ہے اولا ہم خیر البریہ یہاں وہی مد متصل ہے پانچ حرکات یہ واؤ زائدہ ہے اولا نہیں پڑھنا اولا ہم یہاں میم ساکن ہے اظہار ہوگا خیر را پر ہوگا بریہ میں را باریک ہوگا اور تا تا یہ ساکن ہو کر ہا کی شکل اختیار کرے گی هم خیر کا ام خواہ خیر بری جزا جزا ہم یہاں مد متصل ہے تاج حرکات کھینچیے می پر اظہار ہوگا اظہار شفوی عند نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے یا اخفا کریں گے اور اب میں اوا ہوگا اس لیے کہ اوپر فتحہ یعنی زبر ہے جزا عند ربهم جزاء عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري نون مشدد ہے غن نہ کریں گے عدن یہاں دال کی صفت قلقلہ ادا ہوگی یا نون کے نیچے دو زیر تنمین آگے تا ہے اخفا ہوگا جیم ساکن ہے یہاں بھی صفت قلقلہ اور باری تجری تحتها من یہاں اخفا ہوگا اور یہاں نون پر چونکہ بعد میں یہاں آ گیا اظہار ہوگا من من تحتها تحتها الانہار الانہار خالدین فیہا ابدا مد منفصل ہے اس کو تین عرف کے برابر کھینچیں گے تھا یا وقت کی صورت میں آبادا پڑیں گے اور اگر ملانا چاہیں تو پھر آباد اللہ اس لیے کہ تنوین راہ سے ملے گی اللہ عنہم غن نہ ہوگا را پر ہوگا اللہ کے درمیان پر ہوگا یہاں نون پر اظہار حلقی ہوگا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن ورضوا عن را پر ہوگا یہاں نون پر اظہار حلقی ہا ساکن ہو جائے گی ورضوا عن ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه